عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کرتے وقت برتن سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں پر پانی ڈالا پھر انہیں دھویا پھر دھویا یا یوں کہا کہ کلی کی اور ناک میں ایک چلو سے پانی ڈالا اور تین مرتبہ اسی طرح کیا پھر تین مرتبہ اپنا چہرہ دھویا پھر کوہنیوں تک اپنے دونوں ہاتھ دو دو بار دھوئے پھر سر کا مسح کیا اگلی جانب اور پچھلی جانب کا اور ٹخنوں تک اپنے دونوں پاؤں دھوئے پھر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو اسی طرح ہوا کرتا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک سو اکیانوے